الله وصل على محمد تعمیر سجدا کی کمالات ہے سبحان اللہ تعالی و تقدس ہے پورے کلام الہی کے اندر اہم قسم کے چند مضامین بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جن نشان ہوئے اپنے توحید اس کے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے دلائل پھر سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر ایمان لائے اور زندگی بھر ان پر عمل کیا ان کی دنیا اور اخروی حالت بیان فرمائی اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی عداوت کی بغاوت کی اقام الہیہ کے مقابلے میں سازش کی ان کی تباہ کاریوں کو بیان کروایا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو کسی آدمی کا کلام نہیں جو کسی پارٹی کے لیڈر کا کلام نہیں یہ کسی کے فرقے کے سربراہ کا کلام نہیں یہ کسی محنت کے بادشاہ اور قدر اور وزیر کا کلام نہیں آسم الحاط کا کلام ہے جو سارے جہان کا پالن ہے جو اپنی مخلوق کی خبر رات دن صبح شام ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی رکھتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے اس اپنی مخلوق سے اللہ پاک غافل نہیں ہوتے ہزار مرتبہ ان سے جلا وہ ایک مرتبہ بھی تجھے اپنی جانتوں کو محروم نہیں کرتا فکر کرو دین عماری کا مقابلہ کرو آکامات خدا بندی کے مقابلے میں عداوت اور واقع سے کرو اچھی طرح سے ہی ہوتے ہوئے پھر بھی وہ اتنا بڑا ہے سب کو پیٹ بھر کے کھلاتا اللہ سبحانہ و بتایا میں دنیا کے اندر جن لوگوں کی آخری حالت بن بنے گی اس کو ذکر فرمایا جو بعض لوگوں کو حاصل ہوگی جی حقوض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ابراہیم کی جمع کیونکہ یہی وہ لوگ جنہوں نے کے اشاروں کو بھی پورا کر دکھایا نماز کا حکم ملا تو اس کی پیروی اس طرح سے تھی گردن کٹ گئی نماز پڑی میرا کے قریب زخم آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلا صحابی اور اعلیٰ صحابی کتنی صحابہ کے زخم آئے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہمیں تو مکھی مختلف مکھر نماز نہیں پڑھنے دیتا عادت بن گئی کہ نماز میں ہمیں اپنے گھریلو گندے یاد آتے ہیں صاحب ہے نماز کچھ اور طرح پڑھتے امیر المؤمنین کی پڑ گئی علی ملی اللہ میری پداری سے فرماتے ہیں دیکھنے والا کہتا جیسے جیسے ہندو فرماتے تھے رنگ پیلا پڑتا چلا گیا رنگ ہوتا چلا گیا نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے پیر کپڑا گئے کتنی تیسرا کیا بات ہے اور ہمارے لگے جانتے نہیں آ آسم آسمین ان کے دربار میں کھڑا ہونے لگا رجنی لال کا نو رپو وما نے بعد مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں میرا کہتا ہے چاہے مسجد میں داخل ہوتے وقت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے جانا آتا ہے طبیعت میں گھبرا گئی فرمانے لگے دربار الہی ہلا کرتا ہوں اس میں کافی رہتے ہوئے کوئی اب بھی نہ ہو جائے طرح کی نماز پڑھتے تھے جو لوگ امام نماز مہینے کا آگا نہیں ہے رات دن میں فرض نمازوں کے علاوہ چوبیس بھی گھنٹوں میں ایک ہزار لکھا نقل پڑھنے کا نام ہے رات کا وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اللہ والے نے دروازہ بند کر کے انگیزی میں کونے سے اٹھا کر نماز کی نیت مانگ لی اور نماز کی نیت باندھے باندھے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے شروع کر دی تلاوت شروع کر دی صاحب پڑھ رہے ہیں کمال میں آگ لگی چھت میں لگی دروازے میں لگی لوگوں نے ادرک دروازہ کھولو ادرک دروازہ کھولو دروازہ کوئی نہیں کھولتا دروازہ توڑا اور یقین ہو چلا کہ امام سینا کے دن چل کر کہیں گئے لیکن لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا امام سینا دن اتنے نے آنے کے بعد بھی بالکل اطمینان سے مسلح کے کھڑے ہوئے پاتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں جن لوگ آ پوتا ہے موسم داری کا پوتا ہے نماز ایسی پڑھتا ہے لوگوں نے انتظار کیا عمل سے نماز ختم کروائی لوگوں نے کہا حضرت جی سامان شنکا گئی آپ نے نماز ختم نہ کی فرمانے لگے اور لوگوں جس آگ کو مٹی بجھا دے جس آگ کو پانی بجھا دے میں اس آگ کی فکر کیا کر اسی سے لوگ بجا دے میں اس آگ کی فکر میں لگا ہوا ہوں نماز پڑھتے تو یہ حضرات ان کو کتنی سہمت کا سامنا کرنا پڑا کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی احترام کبھی نماز نہیں ہونے دیتے تھے جتنا ہے کریم صلی اللہ علیہ کا بھی کتنا اس نصیب ہوگا جس کا آپ پکڑ کر کتنا رخ سرکاری مدینہ خود کھڑا کرتے ہیں ایک جنگ میں تقریب لے گا جہاد میں تقریب لے گا اپنے مسلم مصنف عبداللہ ابن میں مختوم کو کھڑا کر کے گئے میرے باپ میرے مسلم مصنف کھڑا ہو کے نماز پڑھانا لے علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا صحابی اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دور پڑتا ہے نماز کے لیے آتے ہوئے ٹھوکرے لگتے ہیں کتنے لگتی ہیں پریشان ہوتا ہوں کیا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے المن کا اکرما دیا چاہو تم اپنے گھر میں نماز کر سکتے ہو معذور ہو موتاد ہوئے کے میرے خود ہوتے ہوئے واپس گئے اجازت مل گئی صحابی ابھی اپنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ آسمان اس سے جبریل امین تجریب میں آئے اور اللہ پاک کا پیغام پہنچایا جا رہا اللہ اللہ پاک یوں فرماتے آپ نے عبداللہ نکلنے میں مختوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی معذور میں کاج ندی صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی وہ پانی کمنی والے ایسے لوگوں کی وجہ سے اس طرح سروتی نماز قبول کی جاتی ہے لوگوں کی وجہ سے جن کو آپ نے گھر میں نماز کی اجازت دی ایسے لوگوں کی برکتوں بچتیں اور نماز قبول ہوتی ہے الحمد اللہ الحمد اللہ کو راستے سے واپس بلایا اور بلا کر فرمایا عبد اللہ اذان سنتا بولتا ہوں ارب اللہ یا رب اللہ بولتا ہوں اس حاصل میں پھر تو تمہیں مسجد میں آنا ہی پڑے گا اللہ جو بات سبار کی حضور کا اگلا صحابی محتاج صحابی کی جماعت کے بغیر گرمی نماز ادا کر لے اور زمانے کے تو نبی نہ بھی پکڑے نشان کے مالک کے مدینے پاک میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت میں فرمائے یہی ضرورت کرتی ہے شاید آر کرتی ہے کرتی کرتی ہے ہے گستاخی شاید میں اطلاع کری کریم جبھی کا دل دکھا آپ کو پریشانی مغرب کی نماز میں اعلان فرمایا کون ہے کو قتل کرے جو میری تعلیم کرنے والی جو عزتی کرنے والی اس عورت کو قتل کر ڈالے میں اس کے لیے جو قتل کرے گا جل نہ کر کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں اسلام ہے میرے ساتھ جمع میں بھی کے نماز الگ دادوں نکال کے سجنے میں پڑ گئے درمیان میں میدان میں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں حملہ کرنا میرے بس کا روگ نہیں پروار چلانا میرے بس کا روگ نہیں بس چلانا میرے بس کی بات نہیں تیر انداز میرے بچے جات میں سارے صحابہ میدان جہاد میں جاتے ہیں اپنے گھر کو بلند کراتے ہیں بڑی سمجھتے ہیں اور میرے پروٹ میں محتاج کری میں معذور کری میں مجبور کری اے اللہ یہ مجبوری بھی تیری کی میرے مالک اس عورت کا قتل تو میرے آپ کو نصیب کر دے اس ذمہ لگایا تھا آج ہر مسلمان کہتا میری کوئی ذمہ داری نہیں مجھے کیا کرنا اپنے آپ لوگ سنبھال لیں گے اپنا کام کوئی نماز پڑھے نہ کرے پرواہ نہیں کوئی ذمہ داری کرے یا نہ کرے پرواہ نہیں کوئی اسلام کے قانون کی علاج کرے مخالفت کرے پرواہ نہیں ہمیں جانے نا ارے اس بھی نہ تھا ابھی تو اس بات کا پتا نہیں تھا جو تم چل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی تو نہیں کیا کہ کوئی محتاج آدمی جا کر عورت کو قتل کرے مطلق بنایا اور قابل ہو کے حضور کا اعلان آنکھوں والوں کے لیے تھا کے لیے تھا راز خاصیوں کے لیے تھا لیکن تمنا اپنی اپنی اور حضرت اپنی اپنی ہے رو لگا رہے مانگ رہا کچھ میرا جی اور میرے کی ددی نے جنت کا وعدہ فرمایا اس عورت کا قتل میں کے نصیب کر کے ایک معذور ماں باپ کو کتنا بڑا خیال ہے پیغمبر خدا صلی اللہ کے حساب کا کتنے تازہ داری کرتا ہے وہ کام جننے میں لگا ہے خود بخود لگتا ہے اللہ باپ کے اور سے دعائیں مانگ رہا ہے اور جو اچھے کلے ہیں اس زمانے میں آنکھوں والے لکھے پڑھے کامیابی اسلام اس زمانے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اسلام اس زمانے میں چل ہی نہیں سکتا قرآن چل ہی نہیں سکتا اور مسلمان کو اس قرآن کا قانون اس زمانے میں نہیں چل سکتا اور میری بات تو اس قرآن کا ثواب اس زمانے میں تمہارے مرغوں کو پہنچ سکتا ہے قانون چلانے کے لیے یہ ناقص اور مرتے پر کے لیے یہ قابل ہے مرنے کے بعد قرآن پکڑ کے بیٹھتے ہیں میرے بات دادا جامن بنی ساری عمر قرآن کو ساری عمر قرآن کو گھر میں جگہ نہیں تھی دکان میں جگہ نہیں تھی زندگی میں جگہ نہیں تھی کاروبار میں جگہ نہیں تھی شکل میں جگہ نہیں تھی میں کے قرآن کو کبھی جگہ نہیں تھی گھر کے بعد کرتے یہ قرآن ہمارا جامن کرنے کا لوگ قرآن اتنا کملا کوئی نہیں جس قرآن کی قانون سے چلا نہیں جا سکتا اس کا مطلب کہیں اگر ابھی اللہ کا قرآن سنتوں کے لیے نہیں بادشاہ کے لیے نہیں کادروں کے لیے نہیں مزدوروں کے لیے نہیں اللہ کا قرآن مرغوں کے لیے ہے مردوں کے لیے اللہ کا قرآن اسے سنبھال کے رکھو جب کوئی مر جائے تو اسے کر کر کے بخش دینا ختم کرا دینا بس کافی ہے قرآن تم سے راضی اللہ والوں ایسی بات نہیں یہ محتاج صحابی ہے نبینا صحابی ہے معذور مجبور صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تازہ دار ہے جانب آ ہے یزین پاک میں حضور کی مسجد میں کدموں میں پڑا ہوا رو رہا ہے اور کہتا اس یہودی عورت کا قتل میرے نصیب کر کے باقی صحابہ جو ہے وہ سوچ نہیں رہے تھے اس مکان کا پتہ لگائیں گے پھر اسے قتل کریں گے ایک دعا مانگ کر اللہ کا نام لے کر اسا بھی نماز پڑھ کے کروانے لے کے گیا ہے اور مکان پہ جا پاتا ہے مکان کی کر اندر داخل ہو گیا تو رہی ہے اور اگر یہ ڈرنا پیا کہ شاید مجھے دیکھ لے گی تو مارے گی اور کوئی آدمی ہوگا وہ مجھے قتل کر دے گا ٹکڑے ہو گئے پر متنی کریم کی زبان نکلی ہوئی مجھے نصیب ہو جائے حضور کی کتاب سے جو بات نکلی مجھے وہ مل جائے میں اس کا مستحق نسخہ بن جاؤں آخر یہ لوگ آپ ان تو نہیں تھے جنہوں نے اپنے جانوں کو تنگ کرا لیا مولا درد متولہ اپنا دیا مولا نا نے انگریز کا زمانہ ہے انگریز کی فیصل میں بھرتی ہو کر مسلمانوں دو چلانا آرام ہے آج وہ لوگ بھی دیندار بنے پھرتے ہیں مسلمان بنے پھرتے ہیں جنہوں نے اللہ کی کا جگہ لگا کی کر کے بیت اللہ کی گولیاں چلائی محبوب سبحان اللہ نے عبد القادر سلام رحمت اللہ علیہ کے روزے کی گولیاں چلائی خالی کعبہ کی خلاف کے اندر سے گولیاں گزری مسلمانوں نے چلائی اور ہیں دن کے سب سے بڑے ذکے دار ہم ہیں کے گولیاں چلانے کے کیوں لے دیے تمہیں کوئی گنا نہیں تمہارے بادشاہ کا گنا ہوگا انگریز کا گنا ہوگا تم چار چار روپے پانچ پانچ روپے تنخواہ لے کر اللہ کے گھر سے گولیاں چلانی پڑے تو چلا دو نہ جائے گا انگریز کی حمایت میں تعبیر دینے والے لوگ انگریز کی حمایت میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیر کر کے مقصد کرنے والے لوگ فتوا دیا کرتے ہیں مولانا متنوع نے فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا ہے خالد انگریز خاط ہے لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا محمد علی چہر مولانا چہل محدود بڑے بڑے بزرگ ہے اب اپنے اپنے محمد اللہ علیہ انگریز اب کہتا مولانا کیا آپ نے یہ فتوا دیا تھا اور کوئی ملا ہوتا تو کہتا ابھی میرا مطلب ہی نہیں سمجھے ڈر جاتا جھک جاتا اگر یہ محسوس آتا میں کتنے کہا گئے تو پچھلے چڑیوں سے بیٹھ کر روزہ کے بعد میں بیٹھ کر اٹھارہ برس تک کر موبائلوں کی ابھی کرائی تنخواہ لے کر کبھی یہ کہتے آنا مہنگا بھی تیرے ہوگا پیسے کما کر کے نہیں تنخواہ لے کر کے نہیں وسیفہ لے کے نہیں میں لکھتے ہیں ایک چٹاک مکڑی دکان پانی میں ابال کر چار آدمی پی کے گزارا کرتے تھے دکان گیارہ آدمی اہل احمدی موسم کے چھوٹے گلیوں میں چاک دیتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پوران آ جاتا ہے سا مدنی میں چپ چھپ کر ان چھلکوں کو میں چل کر آدمی سے ٹکڑے کر کے اللہ والا سب آ کر نگل جاتے اوپر کو پانی پی لیتے راجو گنگا میں کھڑے ہو کر ساری رات خدا کا قرآن پڑھتے کون ان کے مقابلے ایک لکھ تھا مولانا آپ نے یہ خطرہ کیا تھا میں نے کپڑا دیا تھا اور اب بھی ساری زندگی یہ بھی کپڑا بے تا ہو رہا ہے یہ مقصد کرتا ہے مولا نے آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے سزا دے کام ہے میرا کام ہے اس کی سزا پاتی ہے اس کی سزا موت ہے اس کی سزا دنیا پھر ہے اس کی سزا سے لٹکانا ہے اور مجرلہ مدلہ نے انہیں دیا اور بغل میں سے چھبر کا تھال نکال کر انہیں کرک پہ رکھتے ہوئے کرنا ہے الحمد للہ اتنا تو بند سے کپل ساتھ لے ہے یہ تیاری کر کے آیا ہے اس لیے کپڑ لانے کی کیا ضرورت پیٹ آئی میں اس لیے ساتھ لاؤ کبھی انگریز اپنے خرچے سے مجھ کو کپڑ نہ ڈال تو میں ڈرنے کے بعد بھی انگریز کی کمائی انگریز گورنمنٹ کی کمائی کا کپڑ بھی قبر میں لے کر جانے کو تیار نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پرنسپالش کی انگریزوں کی ان کی نما سے گئے ان کے بچوں کو ساتھ اٹھایا جماعت بنائی جاگیر بنائی کلیاکان ندی میں شادی میں بھی لیتا ہے اپنا کلکی میں خود کو پانی میں پڑا لگا جا رہا ہے علاج اور میرے پروگرام ایسے ریاض کا کسی کو میں لاتا ہے کسی کو اوپ میں لگاتا ہے کسی کو انڈک میں لگاتا ہے کسی کو رین میں لگاتا ہے مجھ غریب کو مدینے میں لگاتے اس عادت کا قتل میرے آ کر مسود کرتے کے بعد دیوار باندھ کر مکان میں گیا کاگل میں تلوار کر لے وار کرے ہو کر بس نہ جائے سینے کے تلوار رکھی اور نیچے کو دور دے دیا کونان کا جو ہو رہے اتنا بڑا بلاکار لانا کرنے کے بعد نارے راستہ نہیں ہے اگر کمانے کا چاہتے سے نہ کر دیتا اب نارے کم ہو گئے جیسے سے بند میں میں نعرے کم ہو گئے بند کے بغیر نعرہ کیسے لگے پورا کر رہا اندر جان کر علی اور اندر پانی بنا رہا باہر آ گئے اور اندر جائیں گی انسان والے سارا چیز لائے جائے گی لوگ میرے پہ کرے آپ لوگ میرے پہ کرے یعنی جہنم کی پہننے پھرتے ہیں اس کو کبھی نہ ڈالنا پڑے جائیں آہستہ آہستہ जिनको इस्लाम नजर नहीं आता इस्लाम नजर आएगा बारह बजे दिन को जिंदा नहीं ला सकता कोई नहीं ला सकता أمر الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون مرض غالب أنا غالب نسعى يفعل كذلك إن منكم إلا الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون तुम लोग क्या ना न करो एक ही लेख लो आप लोग عقل نہ دو دماغ نہ دو صحت اور تندرستی نہ دو بیوی نہ دو میں نے دیے اولاد میں نے دی دیان دولت میں نے دیا ایک ہی بننے کا مالک میں نے بنایا تعلیم یہ میرے قانون کی مخالفت کرتا ہے آبی عورت کو قتل کرنے کے بعد باہر نکلا ادی نے چھپایا اللہ نے ظاہر کر دیا جماعت قدر کے بعد لوگ اٹھ کے جانے لگے انسان فرمایا ٹھہر کا میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا اللہ یہ لفظ کسی پیر کے نہیں کسی فقیر کے نہیں کسی وزیر کے نہیں کسی سراطار کے نہیں کسی مال بھی کے نہیں امام الانبیاء بھی کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ نے پالا کرنا فرمانا کا سنتی آدمی کو دیکھ کے سارے صحابہ حیران ہے جنتی آدمی کون آیا میں کونے بیٹھا ہوا رو رہا ہے یا اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے میں نے کر تھا وہ کر گزرا فرما رحمت اللہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف لائے ندی نت کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر بیت میں کھڑا کر دیا اور لوگوں جس نے جنتی آدمی کی دنیا میں زیارت کرنی ہو ہی سے دیکھ لے صحابہ بتائیے ہم تو یہ کام کر گیا تو نہ سوچتا کہ میری مجبوری ہے آپ اپنے آدمی کی دیدار کر رہے ہیں حیران بھی ہو رہے ہیں یوں بھی سوچتے ہی رہی یہ کس کے نصیب ہوگا میں سوچتا کا میں کروں گا کل دن میں دیکھوں گا کل رات کو دیکھوں گا یہ پہلی رات میں کام پورا کر دیا ایک ہمارا مرحلہ ہے میں کوئی ایک کا تقریر کر رہا تھا برابر میں کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہنے لگا جس نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے کتنی بڑی گستاخی کتنی بڑی بے ادبی آدم علیہ السلام سے لے کر ہی سارے سلام تک کے سارے رسول سارے نبی سارے پیغمبر سارے جان کے ولی سارے قدم سارے ابدار سارے صحابہ تمام کے تمام ایک پلے میں رکھ دیے جائیں آملہ کے تھوڑے یتیم کے مقابلے میں لے آ سکتے یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کی اجازت نہیں تھی ہم نے بھی اگر زیارت ہو جاتی خدا کی قسم نہ آ جاتا ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا مظفر حسین کام نہیں ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی پر سے پیدل چلے درمیان میں بستی آئی اس نے قیام کر لیا ٹھہر گئے مسجد کو دیکھا پتے بھرے پڑے ہیں کوڑا ہے کرکٹ ہے مسجد میں لاڑ دینے والا کوئی نہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو مسجد کی خاتمریت مل جائے آج اس کو تو لوگ نہ سمجھتے ہیں میں ڈی سی کا تنگی ہوں میں ایس پی کا تنگی ہوں میں کمشنر کا خادم اور چپراسی ہوں میں گورنر کا دلی ہوں میں صدر مملکت کا دلی ہوں ارے دوسرا کمال کا وہ آدمی جس کو اللہ میں اپنے گھر کا دلی لے آج اس کو اپنے گھر میں قبول کروا لے یہ جو تم مسجد میں بیٹھتے نہیں تم یوں نہ سمجھو کہ ہم نہیں بیٹھتے اللہ نہیں بیٹھنے دیتا کہ جاؤ تم قابل ہو تو تھوڑی دیر میرے گھر پہ آؤ آؤٹ کوئی وجہ نہیں مسجد کی لگائی تھی آسان تھی دو چار آدمی نماز کے لیے آ گئے ایک آدمی کہنے لگا مولانا دکھانا لاؤں گا آپ جائے گا سکھایا کہے کہ آج ہمارا زمانہ ہے نا نماز کا پھر کرتے لام ہوتا ہے مسافر ہے مخالو کلے کام رکھتے ہیں میں سب کو کے جاؤں گا کوئی اعلان ہے ہمارے زمانے سے یا کلام پھر کے اعلان ہوگا کہ پلان برت کھوئی گئی بکری کھوئی گئی واپس کر دینا اگر مولانا میں کھانا لاؤں گا تین لا کے اپنے کی مولانا فرماتے ہیں میں کھا کے ایک لگے نماز کے بعد اٹھو گیا تو مجھے ایک رات میں تین مطلب آدمی لگار نہیں ہوا تین مرتبہ حضور کی جانب ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ ایسی جگہ کون چھوڑے ہمارا ٹھہر گئے وہیں کے مالوا دیکھو مسجد میں بھی بس تمہاری نظر آئی یہاں اللہ کا گیارہ برس رہا ہے اگلے دن بھی ٹھہر گئے اگلی رات بھی وہی آدمی کرے لگا کہ مولانا میں کھانا لاؤں گا کے دو روٹیے لایا مولانا فرماتے ہیں انہیں دو روٹیے کھا کر کے سو گیا تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو مرتبہ کام میں بیدار نہیں ہوا تیسرے دن بڑا بڑا سن رہا ہوں آدمی جانے کو جی نہ کرے جاؤ کیسے جہاں اتنی بڑی دولت ملتی ہے اس جگہ کو کون چھوڑے تیسرے دن وہی آدمی آیا اور کہہ ایک روٹی لایا اور کرے راجا مارا رکھا تقریب نہ رکھے مولانا فرماتے ہیں کہ ایک روٹی کھا کے جب میں سویا تو مجھے حضور کا ایک مرتبہ خاص دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ مسجد کی برکت نہیں یہ اس بچی کی برکت نہیں یہ تو اس کی روٹیوں میں بھی برکت ہے تین کھائی تو تین مرتبہ دو کھائی تو دو مرتبہ ایک کھائی تو ایک مرتبہ حضور کا جی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس کی روٹی میں برقرار ہوتی ہے کل کو نہ ٹھہرے آپ میں نے ہاتھ پکڑ لیا دیکھا اگلے دن کوئی لکھا کو کیا نیک عمل کرتا ہے اس کی بنا پر میں جتنی تیری روٹی کھائی اتنے اللہ کے نبی کی جانا اللہ والے پرسوں جب آپ تقریب لائے میرا بھی اور میری بیوی کا بھی میرے بچے کا بھی تین دن کا فاصلہ تھا میں مشکول کر کے آیا اتنا کا بنا تھا بھی تین روٹیاں ہوئی میں آپ کو دیکھا چہرے سے پتا چلا کوئی اللہ والا ہے میں اپنی روٹی لے کے چلا نے پوچھا کہاں چلے مسجد میں کتنے اللہ والا مسافر ہے اس کو روٹی دینے چلا ہو کہنے لگے اللہ والے تجھے بہت چاہیے تو مجھے بھی تو چاہیے میں چوتھے دن کا بھی واقع کر لوں گی میری بھی میرے گا میں تو آج یہ نہیں کس طرح میرا پچاس لاکھ بی جے پی کے دوارا میں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہوں تم اپنی روٹی اور لوگ کو دینے چلے میرے نام کی جیلے گا صاحب آپ نے پوچھا ہے آدمی سنگھ نہیں بولنا ہم نے تینوں نے کھاتے کے کھاتا کر لیا اور پھر دوسرا دن آیا اور بچے کی حالت بگڑ گئی تھی اس کی روٹی اس کو دے دی میں نے اور میرے بیوی نے پانچویں دن بھی باقا کر لیا بچے تھوڑے دن دبا لیے کوئی مصیبت تو نہیں خوشی سے دبا رہے اس لیے سلام کے دربار میں جو مسافر آ کر کے بیٹھا ہے اس کی خدمت کرنا جو تھرا مجھے بننے کا بڑا سبب بنے گا اور کہہ رہے رجے جی تیرے دن بیوی کی حالت خراب ہو گئی اس کے نام کی بھی روٹی اٹھے کے آؤ اور کل کو میرا چھٹا دن ہو جائے گا مجھے اپنے اوپر بھی اعتبار نہیں کل کو کہیں میرا قدم نہ پھسل جائے اس لیے میں نے کہا ہے کہ کل آپ تک بھی رکھے لے لو میں بھی نصیب نہیں آپ کو کل کے تم خان میں تو سوچ سل کا بیدار ہوتا تھا سلطان نور الدین سنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے کا سعودی عرب اسی کے چہرے لگی ہے مکہ مدینے میں اسی کے بعد تھا ہے انگریز نے دو ایل سی بھیجے دو جاگروک بھیجے جاؤ مدینے صاحب میں جا کر خوب خیرات کرو سخاوت کرو لوگوں کو پانی پلاؤ سبزی پلاؤ بھوکوں کو کھانا دو ننگوں کو کپڑا دو ہماری طرف سے اور تم پہلی شہر سے دور سے نقب لگاؤ لگاؤں بڑھاؤ بناؤ تم کو پتنی کریم کرو نمبر سے آرٹ نکال کے لاؤ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ہو کر طبی رائے سورت براتے چلنے کو لگی کے قریب مکان لے لیا مٹی نکال کر خبروں کو پھینک دیتے تھے اور پتھر رکھتے تھے ترنت خوراک پر جب قریب پہنچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر سلطان نور الدین تنگی رحمت اللہ علیہ نظر میں سویا ہوا ہے بولا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان میں دیدار ہوا گور نے فرمایا تو سکنے بھی دکھائی اور نور الدین تو سویا ہوا ہے مجھے یہ کتے پتا رہے گھبرایا تو بات لیکن پڑے اللہ اللہ کرتا پھر سو گیا تو میرے گنا مجھے کیا دکھائی دیے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور وہی دو آدمی دکھائے گئے کہ نور الدین تو سویا ہوا اور مجھے یہ کچھ تنگ کر رہے پھر جب رات اور یہی کہا کہ میں خدا جانے کیا بننے والا ہے پھر ذرا لیتا کہ آنکھ لگ جائے ماشاء اللہ دل بابر محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا خان میں دیدار ہوا شاید ہوئی اور فرمایا نور الدین اور قاتل کیوں مجھے یہ ستا رہے ہیں قلم کیا طلب کیا مشورہ دیا خبر مشورہ دیا کہ جلدی مجھے بات چلو تمام مدینے پہنچے ہر مسلمان کو مدینے پہنچائے مدینے کا جانا بھی بار سلامت ہے اور لوگوں مدینے میں مر جانا بھی بڑے کام کی بات ہے بکری کریم کا قیامت تک ہی بن جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سو ہوئے تک ہزار جرنیلوں کا حضور کی افواج متحرات کا ہماری ماؤں کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا پاؤسل بن جائے اور کیا چاہیے آیا کل مدینے کے مردوں کی رہے دکھائی نہیں دی کل مدینہ کھا کے چلا گیا بھائی کوئی اور باقی ہے کہ کوئی نہیں رہا بڑے حیران ہے اور آ گیا تو بات تو بنی نہیں کیا بنے گا بڑے انتظار سے حکام سے افسروں سے عام سے پوچھا اکڑے بھائی کوئی دور آدمی کو کوئی کو کوئی بڑا مسافر کوئی پردیسی کوئی رہے تو نہیں گیا ایک آدمی کہنے لگا جی تو آدمی بڑے سخی ہے وہ کسی کی دعوت کھاتے ہی نہیں وہ تو کھلایا کرتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہے ہاں، بڑے نیک ہے لاؤ کے لائے باپ کا پیٹ نہیں پہچان گیا یہ بھی ہے وہ تین دونوں آدمی جو حضور وسلم نے تین مرتبہ دکھائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو منہ کسی کو ولی بنا بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا آدمی ہے یہ آپ کو جاندار سارا چھوڑ رہا ہے ملائک کا میں یار نہیں ایک تو زیادہ اسکیل رکھتی ہے کہ سارا دن پیسے مقابرہ پانی پلانا ہے کلام نہیں تھا ہوا روڈ میں نہیں رکھتا تو کی ہوا پانی تو پلانا ہے آپ یقین کریں اگر دیکھو تاریخ بادشاہ نے جب حکم دیا اور ان پہ ڈنڈا گدنے لگا پورا مدینہ کھڑا ہو کے رونے لگا انہیں لاما رو پڑے اچھے وقت کرتی تھی نا اگر وہ کام نہ کرتے تو ان کا جمہورا کیسے جمتا پانی پلانا بھوکوں کو کھلانا بیواؤں کے خبر گیری کرنا بچا کا ڈنڈا ہوں یہ جنڈے میں بھی بڑی کرامت ہے ایوب خان نے ساری عمر میں ایک بات کام کی تھی کہ چار کتاب اخبار لو اپنے پانچ لوگوں کا جنڈا کتنے سال گزر گئے ڈنڈا ہی تو ڈنڈا پڑ رہا ہے تو سارے بگڑ گئے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی پولیس والے کی قیمت میری جیل میں پڑی ہے پانچ روپے مکے لا پولیس والا اور ہے بھی پچھلے دنوں ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ تو پولیس والے پکڑ لیں گے جیل میں اخبار کہنے لگا میں نے انتظام کر رکھا یہ پڑے پولیس والے یہ بڑے میں پولیس والے واقعہ یہی ہے حل میں کھڑے ہو کر اس طرح سے وصول کرتے ہیں اسلامے کا ہی جاؤ گا قانون کے پہ کا جب یہ حال ہو اللہ اللہ نے یعنی کو غالب کرنا ہے نہ میں کر سکوں نہ تم کر سکوں اپنے نظام کا وہ بھی زبان ہے نظام مصطفیٰ کا وہی نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ٹھنڈا ان پہ دونوں پہ ٹھنڈا میں بڑی صحافت ہے مکان پہ میرے کہاں رہتے تھے حیران ہوئے مکان چاروں طرف کے مسلے ہی مسلے بٹھے ہوئے ہیں اور وہ ترنت جو پینا اس کے اوپر لمبا سارا پتھر رکھ کے اس پر مسلم بھی ہوا ہے وہ بتا رہی نا انگریز تھے نا مسلمان کے اندر سے کافر تھے انگریزوں کے بیٹے ہوئے اجانت تھے ہمارے ملک میں جتنے روس کے جنگ پھرتے ہیں نا ہر خدا کی مخالفت کرنا روز کی تعریف کرنا جگہ روز ماننا لگتا ہو ایسی دولت ہوئے بادشاہ سلطان نور الدین کنجیر رحمت اللہ علیہ ہے اور کبھی بادشاہ بھی بنی ہوا کرتے تھے بڑے اچھے ہوا کرتے تھے اسی مکان میں نماز کی دو رکھا پڑی سر ردے میں رکھ کے دعا کرتا یہاں تک پہنچنا میرا کام تھا اب آپ نے رہنمائی فرما مجھے پتا نہیں چلتا میں کیا کروں فوراً دل میں آئی تھی پتھر کو اٹھا کے دیکھو یہ پتھر اٹھا کے دیکھا تو وہاں کو لے کر اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف تک برابر سورج لگی ہوئی ہے مان گیا بھیجے ہوئے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال کرنے کا نور الدین سنگی احمد اللہ علیہ نے پیٹا چاندی لوہا کھاتے بنا کر زمین کے انگ پردے سے لے کر تک تمہارے بنوائی اور گیارہ یا آج چاروں طرف کی اور دیواریں بنا کر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اور جہاں تم جالیوں کو دیکھ کر آتے ہو بیچ میں نو دیواریں ہیں کوئی نہیں اندر جا سکتا سکا وہ جو باہر جانیاں ہیں ان کے اندر تو چلے جاتے ہیں بات لوگ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور آپ کے گوبر کی وہ ان کے درمیان میں آٹھ نو دیواریں بیچ میں اس طرح کے کاٹوں کی بنی ہوئی ہے کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا اس لیے میں نے یہ بات بلا دی کتاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اندر گیا تھا میں اندر کے ہاتھ لے کے آیا تھا اور مٹی لایا وہ قبر شریف کی تو ایک اللہ وسلم کے قبر شریف پر جانا کسی کے بس کا رو بھی وہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تو بتا یہ رہا تھا کہ صحابہ نے وہ کام کیے جو ان کے بچے روڈ میں لگتے وہ بھی کر گزرے ارے لنگڑے صحابی ہے یہ صحابی اور پہاڑ کی طرف جا رہا ہے آئیں گے اور دوسرے آگے جا رہا ہے کرے اگر تو میں جاؤ کرے کہا کو نظر آ گئی سنی یار روز سالانہ جب ٹکڑے ہو رہے تھے جب سن رہی تھی ابو جہل نے پوچھا جان بچانی ہو تو بچا لو اور ہمارے ندی ہے دروازے میری آنکھوں کے سامنے صاف نظر آ رہا ہے تھے کہ جیسے آئے ویسے لوگ چلے گئے ادھر چلے گئے بھی حکم ہے تو قرآن کریم کی داری کریں اور علیہ وسلم کو غلام کر کے بڑھے اور حضور کی غلامی میں ہمارا اثر ہو اللہ پاک ہم سب کو ایمان کا قدیم دان بنائے رحمد اللہ ہماری اللہ سے جناب مولانا نام محمد نویز انہیں بھی جانا آ گئی سب بیماروں کے شفا آتا فرما ہمارے اسلام کا کہ ہم پورا سب دنوں کے بیمار ہے اللہ پاک دعا کرو خدا بندہ کرم فرما دے بیمار ہے اس کو کل لکشن کر رہے یا کام میں تکلیف ہو جانا اپنے قبر کی شاپ ہو یا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا جنہوں نے نہیں کہا کہ جو بیچ ہے جو جیل ہے جو اسپتالوں میں یا اللہ سبھی بیماروں کی شکا کا کرنا دے یا اللہ سب کے سب قرضے کو دور کرنا یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا سب کی مشکلوں کو آسان کرنا سب کے کاروبار میں کر سکتا کرنا سب کے رزق میں نکاح کا کرنا یا کسی کو کسی کا مساج نہ بنا اپنے دروازے کے اندر کی کو کے لیے کامل طور سے جاری پہ فرما یا لالا پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے ساتھ خارجی دشمنوں کو میل ہار کر دے لالا کے مسلمانوں کو نکالنا چاہتے ہوتے ہیں نکال دے لالا پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما کرنا یہ روکیوں کی خارج کر دے بچا عیسائیوں کی سازشوں سے بچا یا اللہ ہندو اور سکھوں کے منصوبوں سے بچا یا اللہ ہم سب کو دن میں کوئی کا عطا کرنا یا اللہ ہم سب کو درخنا کا دار سے محفوظ کرنا یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو لے کر نمازی بنا یا اللہ قرآن کریم کا شوق شوق نصیب کرنا یا اللہ مرد وقت کامل ایمان کے خاطر بھی خیر کرنا بھی ہمارے والدین کی نفرت کرنا یا اللہ ہمارے بڑے اور بزرگوں کی نفرت کرنا جتنے دنیا کے رخ کو مرد عورت یا اللہ اللہ سب کی نجات فرما دے یا وجہ کروا دیں نہ تقریب کروا دیں آپ بلبی لال محترم کے سبھی عالم مجھے لال محترم کے سجا دو رہی تو اللہ مدی بالی